اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی